ہشام بن حسان نے حفصہ بنت سیرین سے اور انہوں نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم آپ کی بیٹیوں میں سے ایک کو غسل دے رہی تھیں تو آپ نے فرمایا اسے تاخ تعداد میں پانچ یا اس سے زائد بار غسل دینا آگے ایوب اور عاصم کی حدیث کے ہم مانا حدیث بیان کی اس حدیث میں انہوں نے کہا ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم نے ان کے بالوں کو تین تہائیوں میں گون دیا اور ان کے سر کے دونوں طرف اور ان کی پیشانی کے بال صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو چوہتر